حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے امام ابن ماجہ نے اپنے استاد احمد بن عبد الرحمن مخزومی کے واسطے سے حدیث عائشہ کے بارے میں حضرت سفیان سوری سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا اس مسئلے میں مردوں کو زیادہ معلومات ہو سکتی ہیں یعنی امام سفیان سوری نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے دیکھا ہے پر حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث یعنی حدیث نمبر تین سو پانچ کو ترجیح دی ہے احمد بن عبد الرحمن مخزومی نے فرمایا عربوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا رواج تھا اس لیے عبد الرحمن بن حسنہ کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں یہودیوں نے کہا یہ تو بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں جس طرح عورتیں پیشاب کیا کرتی ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین سو نو